حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اپنے حج میں قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا یہ قربانی کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے سنن ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو